ایک آدمی ایک بچے کے سامنے شکایت کر دیا فکر کوئی ہو ہم آئی نہ ہو تو سیکھے گا کام آپ گنگا ماں کا جان بہرا ہوتا ہے وہ گنگا ہوتا ہے ماں کو جو بہرا آدمی بند ہو جائے کیوں اس کو بات سنی نہیں اس کو بولنا آتا بولنا اسے تب آنا تھا جب اسے بولنے والا کوئی دیکھا ہوتا تو سنا ہوتا اس نے کان ہوتے جب اسے نہیں سنا تو ڈرا جو ہوتا ہے گنگا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے کام سیکھنے کے لیے استعمال نہ ہوئے امیر امان اللہ خان کے وقت میں انگریزوں نے آسٹریلیا کے لیے افغان لوگوں کو اونٹوں اونٹوں کے ساتھ یا اپنے پہاڑوں سے عمارتی تک لی شفٹ کرنے کے لیے بلایا اور شرط ساتھ یہ لگائی کہ یہ غیر شادی شدہ لوگ آئیں گے یا جو بھی آئے اپنے بال بچوں کو ساتھ نہیں جاتے اس لیے کہ یہ جو نسل آ جائے یہ جب شادیاں کر کے جب اپنی بیویوں کو بچوں کو ساتھ لائیں گے تو آگے نسل بڑی تو ہے گروہ جہاں بن جائے گا اب اگر یہ اکیلے آئے اور نے جہاں سے شادیاں کی تو انسان کا جو اہم جوہر ہے اس کا رتفا ہے اس سے آگے نسل بڑھتی ہے آگے اس کا پھیلتا ہے وہ ہمارا ہوگا بدن کا ہم پیٹ نکال دیں گے اس سے اس کی ہماری معیشت میں کام کرے گا کوئی کو بھی دے دیں گے اس کا تیز اور صفا اس کو ہم اپنی اور عورت میں ڈال کے اپنی آبادی کو زیادہ کریں اور جب اس کی جب اس کی نسل آگے آئے گی تو اس کا نام و نشان نہیں ہوگا سارے عیسائی ہوں گے سمجھدار کو میں تو سوچتی ہوں کہ عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی اس کی بیٹے پوتے سارے عیسائی تھے مسلمان تھا خانستان کا پٹھان تھا تو مرتے وقت اس نے یہ اس کے پوتے نے یہ واقعہ سنائے ہوئے اس نے کہا کہ میں عیسائی تھا اور میں ساری کباہ نہیں تھی میرے والد صاحب اتنا مالدار تھا کہ مجھے میرے لیے B W B M W گاڑی نہیں ہوئی نہیں یعنی۔ اور ایک ایسے کی زندگی تھی کہتے اس میں اس طرح ہوا کہ دادا جان نے میرے کہتے میں آگے بھی کوتاہیاں کباتیں شروع کی اور جب بہت دن میں گندگیاں اور خراب امال کرتا تھا میرے اس پر بوجھ بنتا تھا میں گر کے چلا جاتا تھا وہ آباد جی کو شکرانہ دے کر پھر مجھ سے توبہ توبہ کرا دیتا تھا اور اس کے بعد جو ہے تو میں آ جاتا تھا پھر جب میں گناہ پلاؤ ہوتا بہت اچھ پڑ جاتا تھا تو پھر مجھے تکلیف ہوتی تھی پھر میں جا رہا تھا کہ ایک دن میں اس کے پاس کیا میں نے کہا میں اتنی دفعہ آیا ہوں آپ کے پاس اور میرا کوئی مسئلہ حل نہیں اور آپ نے کہا کہ آپ کو کیا کیا فکر ہے ڈونڈ پاتا کتنے گنا کرتے ہیں کرتے ہیں جب یہاں آ جاتے ہیں تو معاف ہو جاتے ہیں تو کہتے یہ بات مجھے بہت بری لگی کہتے میں نے اٹھا کر اس پر فائر کر دیا کہ اس پر میں نے فائر کر دیا بڑا دن زخمی ہو گیا لیکن بھارت اس وجہ سے مجھے ہونا پڑا اور کہتے اس میں دادا کی وفات ہو گئی تھی تو اس نے مجھے ایک ایک اس نے لفافے میں بند کر کے اسی کے طور پر مجھے میرے لیے چھوڑا گیا بڑا خوش ہوا میرا خیال تھا کہ کوئی جائیداد وغیرہ میرے نام پر لکھی ہوگی کہ میرے ساتھ بہت محبت کرتا تھا اس کو میں نے کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میں جو ہے تو مجھے اتنا کچھ آیا تو میں نے پکڑ کر تمہارا ٹوکری میں رکھی تھی میں کہا اسکول ٹیچر تھے ہماری مسلمان اس سے میں کبھی کبھی ملتا رہتا تو وہ کچھ بتاتی تھی کہ آدمی کس طرح ہو سکتی ہے اور آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے آپ سے گناہ چھوٹ جائیں گے اگر اس کی ترتیب کو پہچلا نہیں سکتا جو یہاں پر آدمی کو زخمی کر دیا اس میں جو میں نکلا تو میں چڑھ گیا کسی جگہ ذکر ہو رہا تھا جو مجھے لکھ کر فادر صاحب نے چھوڑا ہوا تھا میں وہاں شامل ہو گیا مجھے بہت دکھ پایا ان لوگوں کے پاس بیٹھا اٹھا تو ان کا طریقہ پسند آ گیا اور اس میں اس طرح ہوا کہ میں نے پھر ان سے ارادہ ہوا اب حالات مضروری کے تھے گھر والوں کے ساتھ ملا ان کو پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں سے میں سختی کی بس میں نے گھر بھی چھوڑ دیا کیا چلا گیا میں ایک جگہ پر کسی شہر کے کنارے جھوپڑا بنا لیا اس میں دوری کر کے آدھا پرسنٹ پہلے ذکر کرتا رہا ذکر کرتا رہا تھا کچھ مزدوری کر تھا باقی اور گھر والوں کو بڑا افسوس تھا بچہ ہمارا گم ہو گیا بڑے ترس رہے ہیں کہتے وہاں مجھے کوئی ہوئی بھی ہاں کے مجھے کوئی زیارت نہیں کسی اس نے کہا کہ یہ اس طریقے کو آپ نے اختیار کیا ہے یہ صرف ذکر نہیں ہے پوری زندگی کہ پوری زندگی میں نے اس کے لیے تکرار کرنے کے بعد میں نے سیکھی پوری ساری زندگی سیکھی کہتے سر میں پھر گھر والوں سے جا کر ملا ان کو بڑی خوشی ہوئی انہوں نے واپس بلایا انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے آپ اسلام ٹھیک ہے یہ ہو اور گھر پر رہے بحال آپ اور سوچتے ہی میری بحال دی اور میں وہ ساری زندگی گزارتی زندگی گزارتا رہا پھر کہتے ہیں بعد میں اللہ نے فضل فرمایا نے نے نے اس کا مالک ہوں اللہ دی ہوئی ہے مسلمان عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان کو لے گئے اس حال میں تاکہ اس کی نسل ختم ہو جائے اور گم ہو جائے وہ تو انسان تو بنتا ہے ماحول سے تربیت سے جو گرد و اس میں دیکھتا ہے سنتا ہے اس سے بنتا ہے یہ ایک بات میں ضروری آپ کے ضروریات کروں تو مضمون مکمل ہو گیا کہ حکومتوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ کاموں کے کرنے کے بارے میں لیکن عوام کی کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی اگر آپ ان یورپیوں کا بائیکاٹ کریں تو آپ حکومت پاکستان میں مجبور نہیں کر سکتے کھا مخ کرو ہی کرو ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ بائیکاٹ نہ کریں حکومت آپ کیسے کروائے ظالم چندہ دے رہے ہو کافروں کو اور اور کوکو کولا پی کر بماری کے چندہ دے رہے ہو ظالموں اتنا آپ نہیں اے میرے بھائی تو کفار کو چندہ دے کر آتا ہے یعنی میرے پاس ایک پانی جم کرنے کے لیے آتے ہیں جب یہاں پر کہتے ہیں بوتل میں نے گھر پر بوتلوں میں ڈھیر رکھے ہیں جو کوئی آیا اس کو بوتل میں کے دوں اس کو بوتل کی تکلیف نہ ہو تو جا کر بھی بیس روپئے کا خریدتا ہے نسلے کی بوتل تو میں وہ کہتا ہوں بیس روپئے شکرانہ تو نے دیا یہودی جی کو اور دم کرانے کے لیے میرے پاس آیا ہے کوئی ساتھی ہو تو میں کھا کر تم گھر پر رکھنے ہوں کہ اس بوتل کو لے کے جا کر میرے برامدے میں اوپر کھا کر پیچھے دار مارو روز تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور پھر اس کے اوپر پھرو اور پھر آؤ تاکہ میرا جب ٹھنڈا ہو کہ اس سے اس کے لیے آہ نکلے کہ اس کے لیے میں دم کروں میرے دم میرے بھائی تیرے بات کو پڑھ کر پھوکے مارنے کا نام نہیں کیا ہو ایک دم مجھے ایک آدمی راستے میں پکڑ رہا ہے میرے یہاں پر درد ہے مجھے دم کر دو میں نے کہا آپ تھوڑی تکلیف کر کے گھر آ جائیں اس نے کہا میں نہیں آ سکتا میں نے کہا آپ جائیں میں بھی دم نہیں کروں اس کو ذرا غصہ دیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے کہ میں کوئی اللہ کے ضرورت توجہ کروں کوئی دھیان کروں کچھ پڑھوں تو اس کے لیے تو کچھ نان سکون کی فضا چاہیے اور آپ کہیں گے کوئی وہ بچوں کا کرکٹ کا گئے تھے پھینکنے پھینکنے گئے آپ کہیں پاتے نہیں وہ تو جس جگہ آدمی کو اٹھنا ہے پھر میں دخل کرنی یعنی میرا دوست ڈاکٹر میں نہیں تھا گھر پاس تو گھر والی کو کار میں درد ہوا ہے اس کے گھر گئی ہے تو اس نے کہا ہے کہ آپ اسپتال آئے نہیں آنے لے کر آج وہ بیٹی میں گیا تو اس کو بیٹا میرے گھر والے گئے خیر وہاں اس نے سے شرابت کی ہے کہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے بارہ اس میں کو نہیں پا سکے ان کو پانی نہیں سکے گھر پر آئے بعد کو واپس آئے بڑی پریشانی اللہ میں تو پرانے زمانے کی غلطی پڑی ہے اور بتیس سال سے کی نہیں نہیں ہے بتیس سال پہلے پڑے لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جب کان کو ایسے لائیں اور درد ہو تو انفیکشن ملی ہے اگر نہ ہو تو اس کو ایسے کرائیں پھر اگر پین ہو تو انفیکشن ملے گی آدھے منٹ کی ڈائگنوز اور اس کا جو ہے تو علاج ہے آگے اور کچھ لوگوں کو درد ہو رہا ہے درد کی کوئی خیر وہ میں نے تو کہا کہ جلدی سے دوائی لیا خیر عورتوں کا بھی تاکہ وہ ڈاکٹر صاحب تشدد ہے وہ تو آلے کے بغیر نہیں سمجھ سکتا اور یہ آلے کے بغیر سمجھ رہا ہے کہتا ہے کہ یہ علاج ہے میں نے کیا کسی پر کو میں ٹیلیفون کیا میں نے کہا کہ آلے وغیرہ لے کر آ جاؤ گھر پر کہ آلے کے ساتھ مریض کو دیکھنے لگا وہ اللہ تعالیٰ کرے پایا آلے وغیرہ نے پر معائنہ کیا معائنہ کرنے کے بعد جو اس نے کہا کہ یہ سارا مینٹین ڈی ایس اور یہ میں کہا میں نے انتظار کر میں کہنا چاہ رہا آگے maintain D S Rao D S آنی ڈی ایس کو روز سے کہا کہ کرونا کچھ کر ہو کہ دوسری دوائی نہیں <laughs> دیتا ہے اور یارسی جی پہ وہ ہے ہے چیز ہو گئی کہ اس کو کو پھینکو خیر یہ میں آپ کر رہا تھا اس پر بات آ گئی نا کہ اس فیصلے کی بوتل کو گھراؤ میں کہ مجھے ڈر کی آواز ہے اور پھر اس کے اوپر پھرو اور پھر میرے پاس آؤں تاکہ مجھے شری اور دل طرح ٹھنڈا ہو تاکہ اس کے لیے راہ نکلے تم سے جی؟ بھائی یہ کچھ ہوش و آباد کرنا ہوش و آباد کرنا پڑے اے کافر کے دوست میرے سامنے بیٹھے ہوئے پھر نہ میرے ساتھ اگر آتے ہیں تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر دیا اور ایمان جہاں تک ہے تو ایمان جو ہے تو اس میں حب اللہ کہا گیا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا بغض اللہ بھی کہا گیا ہے اللہ کے لیے نفرت عداوت اور بغض کرنا ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب دو چمچ چینی والی فرنی تو یہ نہیں کھاتا شوگر کا مریض ہے یا کچھ بھی یا پرہیز کرنا چاہتا اور چھ چمچ چینی پڑی ہوئی بوتل کو پی رہا ہاں، پاکستان کے اعلیٰ چینی کو ذائقہ وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی باہر ملک کی چنی آئی ہے پھر ہمارے اتنا اعلیٰ کے معیار کو چاہے خراب کر دیتی ہے اعلیٰ پتی کے معیار کو خراب سارا ساڑا خراب گا فقیر اس وقت فقیر بکرا نے کہا کرتا کہ نواز شریف ملک بدل ہو جسے ان سے کہا کہ اس کے آٹے کی لگتی کی یہ الگ پر فضر صاحب نے بیٹھا ہوا ہے کے ذمہ داروں میں سے ہے یہ رومال لے کر کپڑا لے کر ہمارے گھر پر آیا اس دور میں نہ نور پر روٹی ہے اور نہ گھر پر کچھ ہے صبح کے ناشتے کے لیے آٹا دیں قلعت آ رہی ہے آج بند کروائے ہیں کہ روٹی مارنے کا چلو بات ہے کیا فقرات کا مدد بدل ہو سکتا ہوں اس کی وجہ سے آٹے کی قلت آئی یہ سیاسی لوگ ہنگامہ نہیں کیا کرتے کہ اس کے خلاف کھڑی جاتی ہے لوگوں کو کھڑا کر کے ہنگامہ ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ مولانا غلام زردی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں سوچا تھا کہ خان کو کیسے ہٹایا جائے اسی وجہ تو تکر کو رکھو تو تکر کو باندھنے رکھو تو تکر کی پہ میں بھائی تو تکر کی دا کال جان یعنی کیا تھا خدا نے کہ اس کو خدا نے ابھی لوگ ہاتھوں ہٹایا سمجھتے ببوئی کون ہے کہ جی کار یہ بھی صحیح بیگ ہائی کورٹ کا وکیل ہے انہوں نے لا کالے کا کالے قلم تھا اور یہ اس تاریخ کا لیڈر بنا ہے آپ سب اس تاریخ میں تھے یہ تو مظفر خان یاد ہے آپ کو اس وقت آپ یہاں نہیں تھے آپ نے یہ سی باہر سے کیا ہے نا جی ہم یونیورسٹی میں تھے تو اس میں اس طرح ہوا ہے کہ اس نے تعریف چلائی ہے بہت پڑ گئی کہ خان جو تھی مارشل تھا اس کو لایا ہے طلبا نے اچھا جہاں اچھا جہاں اس نے اس پر فائر کیا میں کیا فتح کے ہاں جی، جیسا کر رہا تھا جی تو اس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم سب اچھا ہو جہاں لوگ مجھ پر فائر کر رہے ہیں اب ہم مجھ پر فائر کر رہے ہیں تو فیلڈ مارشل جو ہے مال پر مال پر فیلڈنگ تو کر سکتا تھا لیکن عوام میں فیلڈنگ کرنی مشکل ہوتی ہے میدان جلسہ میں میدان جنگ سے زیادہ مشکل آلات اس نے کہا یہ تمہارا آپ کا بھی کہہ رہے اچھا وہ سعید بیگ کو گرفتار کیا گیا ہمارا چند دوست تھا نے کہا مجھے گرفتار کیا گیا اور مجھ سے انکوائری کریے بہت مائر آدمی انکوائری کرنے کا اور یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کس نے فنڈ دیا ہے کس نے مجھے نکالا ہے میدان میں اور کس کے کہنے پر میں نے کام کیا میں نے کہا خدا مجھے نہ کسی نے فنڈ دیا ہے نہ کسی نے تیار کیا جذبہ تھا کس نے کام کیا مجھے نہیں پتا جب آتے پھر کہتے ہیں اس کے بعد اس طرح ہوا کہ اعلان کا جب کر کے خان آیا تو اس کو لگا تھا کہ میرے خلاف بہت ہنگامہ ہوگا کیونکہ تاج میں جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے جو جو علاقے میں فتح نے کیے تھے سب کچھ لینے پڑے یعنی اس میں کہتے ہیں مجھے یہاں فریض اللہ شاہ جیسی تھا اس نے مجھے بلایا اس نے کہا بچیا سرے تھے اوکی گی بہ مطلب وقت دا پیسے میں سے دا بس ابھی تاش گئے یہ نامہ ہونے والا اعلان بچپن پر اور تمہیں میں نے بلایا کہ فنڈ منڈ لو اور اس کو سب تاش دو میں نے کہا شاہ صاحب لیتا مخ کا منہ طرف کرو اور اللہ کو حضرت ناظر جانتے ہوئے مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا ٹھیک کیا گیا غلط کیا گیا تو آدمی اور سے کہا گیا بچیہ کار کو ٹھیک نشی کام تو ٹھیک نہیں ہوئے السلام علیکم زیادہ سڑائی نہ تاریخ میں آدمی نہیں ہوں نے کہا کام تو سیکھ نہیں کیا تو میں نے کہا جب کام سیکھ نہیں کیا تو شاہ صاحب آپ حال اللہ السلام علیکم میں آپ سے کیا میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ میں پیسہ لے کر تاریخیں کھلاتا ہوں ہاں جی۔ چلتی ہے چلے ایک لطیفہ یاد آ کے آپ لوگوں کو سنا دوں یا ایک خورشید طالب کا یہ جب تھا جو لڑکا الیکشن جیت لیتا ہے نا پھر اس کے بعد آگے آ رہا ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایجنسیوں کا وغیرہ کا نمائندہ ہوتا ہے تو ان دنوں اور ہوتی تھیں اس کو خورشید لیڈ کرتا اور لگا ہوا تھا مارشلا جب لگ کر یہاں میٹنگ ہو رہی تھی فضیات کے پاس خان یا فضیات کے پاس میٹنگ ہو رہی تھی اور خالد منصور ڈی سی تھا اس میں جو میجر وغیرہ تھے میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں تو بڑے رستے سالات حالات ہیں اور اس میں جو ہے زیادہ اس کا دنوں جو خوشی ہے اور یہ خارج منصور تھا ڈی سی بیٹھا ہوا ہے نہ انہوں نے کہا خوشی کا ہے اور ہماری انتظامیہ ساتھ نہیں کرتی کسی جی آدمی نے کہا کہ خوشی کے بارے میں خالد منصور سے پوچھ لے گا بیوی سے پوچھ لی قال منصور نے کہا اس کے بارے میں کوئی فکر نہ کریں ہمارا پیڈ آدمی ہے اور جب میں ہوتا ہے کہ جلوس جب نکلے تو اس کو پھرا کر تقریر کر کے اس کو پھر وہ کرے اسپرش کرے پھر فکر کرے اس کو اور اس کو باہر نہ آنے دے تو ہمارا آدمی ہے اور تنخواہ لیتا ہے اور وہ کام کرتا ہے Okay. Well, یہ جار کے راز ہے میرے پاس بے مثال کیا میں یہاں سبحان اللہ جی یہ تو خیر ایسے آپ کی دلچسپی کی اور خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں ہم کر لیتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف آئیں قوم حدیث نارا کی طرف آئیں اور ایپ جو ہے تو دیکھیں میرے بھائی کی کفار کا بہتر کب کرے گا کیا جب اس کا ہاتھ گرد تک پہنچ جائے گا پھر کرے گا سے کرے فقیر فکرا نے بھائی والوں کو پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس آتے ہیں یہاں پر بکری ہے تو تم تو یہاں اپنا مشروب تیار کرو بولا ان کا بھلا کرو انہوں نے وہیں پر اپنا مشروب تیار کرنے کا انہوں نے چھوٹا سا نظام بنا اس جگہ اس کو اسی جگہ پر موقع پر تیار کر کے دیتے ہیں تو آدمی سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ کو گیس زیادہ ڈالی جائے کم ڈالی جائے آپ کتنا تیز چاہتے ہیں درمیانہ چاہتے ہیں ہلکا چاہتے ہیں اس طرح بنا کر اس بات میں کارخانوں کے انتظام کو بڑا سنبھالا نا پچھلے سالوں میں کتنے پر بنتی ہے جو جو ساتھی ہمارے تھے ان کی بڑی دعائیں نقصان اٹھائے اور آگے بڑھے کام کیا کرنا کریں الگ سے الگ رہے گا میں ایسی جگہ سے آپ کو دے گا کہ آپ لوگ حیران نہیں تقریبا آپ نے اٹھائی میں ساتھ ٹھیک ہے نا میں آپ کا غم نہ جن کا لوگوں کاروبار کو کامیاب کیا تو ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے جن کا کامیاب نہیں ہوا یہ جن کے رضا کے لے آگے بڑھے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا معاوضہ دے گا فکر نہ کریں گے کا بنتے تھے بنتا ہے کہ اتنا میں نے تو اس میں تجربہ کیا ہے کہ جان نہیں ہے اور وقت نہیں ہے کہ میں کسی ایک کو میں کرتا تو وہ بڑی انڈسٹریز بن سکتا تھا لیکن سب سے جو میں نے لگوائی انڈسٹری لگوائی تو مجھے یہ بات بار بار یاد دلائی گئی کہ آپ اپنی انڈسٹری پر توجہ کریں کیا آپ کی انڈسٹری آپ کا روایتی پلا ہے اس کو آپ اس پر کیا آپ کی انڈسٹری لگائیں ہے ہاں جی؟